جی، خدا جمعہ بھاول پور جناب پروفیسر حافظ عبداللہ بھاول پوری رحمت اللہ علیہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون میرے بھائیوں یہ یقین بہت ضروری ہے کہ ہمیں مر کر اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ یقین انسان اگر یہ خیال اپنے دل میں اچھی طرح سے بٹھا لے تو سمجھو کہ بہت بڑی کامیابی یہ بنیاد ہے انسان کے آگے چلنے کے لیے اسلام میں ترقی کے لیے یہ بنیاد ہے اور خدا کی قدرت یہی چیز آج کل مسلمانوں میں مفقود ہے آفرت کا تصور کہ اللہ کے پاس جانا ہے یہ ڈر کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے پاس جانا ہے انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اگر یہ ایمان ہو جائے یہ عقیدہ ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے گناہوں سے ڈرتا ہے اس کو حساب کی فکر رہتی ہے اور اگر یہ بات نہ ہو تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج کل ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ سامنے آ جائے اپنا موقع دیکھتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا دیکھو ساری کوششیں ساری محنتیں اسی کے لیے ہوں گی کہ مجھے اس کے سامنے جانا ہے میرا کیا بنے گا اور اگر یہ خیال ہو کہ جانا ہی نہیں بات ہی ویسے ہی ہے ایک لوگوں کی باتیں ہیں تو پھر آدمی کیوں ڈرے گا کیوں تیاری کرے گا اگر لڑکے کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے امتحان دینا ہے تو کتابیں دے گا باقاعدگی سے اسکول اور کالج جائے گا کچھ محنت کرے گا اور اگر یہ ہو کہ بھی جی ختم امتحان امتحان کچھ نہیں تو پھر آپ سوچتے وہ کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا کوئی محنت نہیں کوئی کسی قسم کی تیاری نہیں بالکل دنیا کا یہی حال ہے کہ لوگوں کو اگلا جہاز بالکل نظر نہیں آتا اس کے لیے کوئی تیاری کہ وہاں جانا ہے اور یہ ہوگا اور اس قسم کا معاملہ ہوگا اس کا بالکل خیال نہیں اس لیے دنیا کی دور ہے وہ سمجھتے ہیں جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو یہی دنیا ہے سب کچھ اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے بھائیوں اس چیز کو دور کرو یہ سستی یہ غفلت یہ لاپرواہی یہ بہت خطرناک ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی بھی تباہی کا ذکر کیا کہ جنہوں نے دو وقت میں جانا ہے ان کے ساتھ اللہ بار بار یہ بات کہتا ہے وہ ہم غافلون وہ ہم غافلون وہ ہم غافلون انہیں پتہ نہیں غفلت میں وانزر ہوں یوم الحسرت از قضی الامر وہ ہم فی غفلت وہ ہم لا یومنون اے نبی ان لوگوں کو راہ حسرت کے دن سے وہ دن حسرت کا دن نیک کے دل میں بھی حسرت ہوگی بد کے دل میں تو حسرت ہونی ہی تھی نیک کو بھی جب یہ پورا آنکھوں کے سامنے سارا نظارہ آ جائے گا تو وہ کہے گا میں کیسا آمد تھا میں کاش تھوڑی سی اور محنت کر لیتا میرا فرسٹ ویر ہو جاتا دیکھو لڑکا جب پاس ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی ڈویژن چند نمبروں سے رہ جائے یا اس کی پوزیشن کو اتنی اچھی نہ آئے تو وہ خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے ویسے اگر میں تھوڑی سی محنت اور کر لیتا تو بہت مزہ تھا امتحان تو بہت اچھا رہا میں پاس ہو گیا اور حالانکہ میں نے کوئی اتنا لمبا چوڑا کیا نہیں اگر میں کچھ تھوڑی سی اور محنت کرتا تو میں بہت اچھا کامیاب ہو جاتا اور جنہوں نے فیل ہی ہونا ہے فیل ہو گئے وہ وہ تو پھر پچھتائیں گے تو گاڑی کے نیچے اپنا اثر دے گا خودکشی کرے گا کوئی زہر کھائے گا کوئی پھندا دے گا اسی طرح سے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا نا امیدی تو اس لیے میرے بھائیوں اگر اگلا دن یاد ہو تو اس کے بارے میں یہ گر جو میں نے آیت پڑھی ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اللہ دینا آمن ظلم جو لوگ ایمان لے آئے اسلامی برادری میں شامل ہو گئے کلمہ انہوں نے پڑھ لیا مسلمان وہ ہو گئے الحم کلحمل ان لوگوں کے لیے امن ہے ان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے یہ بچ جائیں گے یہ امن میں ہوں گے وہ محتدون اور اب حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہدایت والا بھی وہی آدمی دیکھو کیا چھوٹا سا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو مستقبل کے بارے میں امن کی گارنٹی دی کہ بے فکر کون ہو سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے اور ظلم سے مراد کیا ہے گناہ اور گناہوں میں سب سے پہلا نمبر شرک ہے جو گناہ سے بچتا ہے ایمان لانے کے بعد جو گناہ سے ڈرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ایمان اور گناہ میں مسلمان ہو کر گناہ کروں جو اس تصور میں رہتا ہے اس سے ڈرتا ہے فرمایا وہ کامیاب اس کے لیے میں امن کی گارنٹی دیتا ہوں اسے کوئی خطرہ نہیں اور حقیقت میں وہ ہدایت والا بھی وہی جس کو ہمیشہ یہ فکر رہے تو مجھ سے گناہ نہ ہو میں خدا کا نافرمان نہ بنوں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو میں یہ حماقت یہ جہالت یہ غلطی یہ الٹا کام یہ گندا کام یہ برا کام میں نہ کروں سمجھو کہ وہ آدمی وہاں بھی بچ جائے گا اور وہ ہدایت والا ہے اور جو ہے نیڈر افا امین و کیا ان کو اللہ کی تدبیر سے اللہ کی پکڑ سے اس کے حساب سے جو کچھ اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے جیسی اس کی گرفت ہے اس کو ڈر نہیں لگتا اب مکر اللہ کیا یہ لوگ ندر ہیں اللہ کے مکر سے اس کی چالوں سے اس کی تدبیروں سے فلا یا من مکر اللہ قوم الخاسرون اللہ کی گرفت سے اللہ کی تدبیر سے نڈر بے فکر وہی ہوتا ہے جس نے اپنا بیڑا کرنا ہوتا ہے بن مکر اللہ بس نہیں نظر ہوتا خدا کی چال سے مگر وہی جو خسارے میں جانے والا ہے اور خسارا کیا ہے ان یوم القیامہ وہاں کا خسارا کیا ہے خسارے والے وہ لوگ ہیں خطر انفسهم اپنی جان کو بھی خسارے میں دیا کہ آگ میں پڑ گئے خود بھی پھنس گئے بیوی بھی گئی بچے بھی گئے رشتے دار بھی گئے کوئی ساتھ نہیں کوئی حمایتی نہیں کوئی کچھ نہیں اب آپ سوچ لیں کسی کے گھر کوئی گھس جائے اس کا مال بھی گیا اس کو بھی قابو کر دے اس کی بچیوں کو اس کی بیوی کو اس کے اہل و عیال کو سب کو صاف ٹرک میں بٹھا لے اپنی کار میں بٹھا لے مال بھی لے لے اور اس کے علاوہ اس کے اہل عیال کو اس کے کنبے کو بھی وہاں سے اٹھا لے اور پھر اسے بھی چھوٹ کر جائے تو بتائیے اس سے بڑا خسارہ کوئی ہو سکتا ہے ان اللہ دینا یوم لوگوں کو اے نبی بتا دے کہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے وہاں وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے سوائے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور اپنے اہل عیال کو بھی کھو بیٹھے قیامت کے دن وہ خسارے بھی وہاں کا خسارہ یہ خسارا ہے اب آپ اندازہ کر رہے ہیں وہ بھی دو میں وہ بھی دو میں اس کو اس کا پتہ نہیں اس کو اس کا پتہ نہیں کوئی کسی کی سفارش نہیں کوئی حمایت نہیں کوئی ہمدردی نہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں سب گئے سب گئے اور پھر خود بھی دو میں جل رہا ہے میرے بھائیوں یہ کوئی ہوا نہیں ہے کوئی افسانہ نہیں ہے صرف یہ کوئی یہ والی ڈرانے والی بات نہیں ہے یہ بالکل واقعہ ہے اور حقیقت دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے بلا تلا اس وقت ہے اللہ گندے لوگوں کو جو دنیا میں غفلت میں رہے ہیں جو دنیا میں ڈرے نہیں دنیا کے طالب دنیا کے کتے ہی بنے رہے ہیں خدا ان کو دوزخ کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کرے گا دنیا میں یقین ہی نہ آیا نہیں نہ ڈرے آگ سے بچنے کی پرواہ نہیں کی خدا ان سے کہے گا ارسا ہاتھ آپ اب دیکھ یہ دوزخ واقع آگ ہے یا ویسی افسانے تھے باتیں تھیں آلو بلا کہیں گے یا اللہ ہے دعا خدا کہے گا فضوق کو اب تک سے اب جانا کہاں دو اس کو پھینک دیا جائے اور جو زیادہ لیڈر ٹائپ کے تھے یعنی یہ مولویوں کی باتیں ہیں ساری سب جادوگری ہے جگلری ہے خدا ان سے کہے گا اصل سے ہی رہا تھا دو کے کنارے کھڑا کر کے بعد سے خدا یہ کہے گا یہ جادو ہے یہ جو دو لاٹے مار رہی ہے دو گھر بھڑک رہی ہے تیز ہو رہی ہے افسے رون امن تم لا تم سے رون دیکھو تو یہ جادو ہے یا تمہیں نظر ہی نہیں آتا دیکھو کس طرح سے خدا زلیل کرے گا کہ میں نے بار بار کہا بار بار لایا نبی بھیجے قرآن بھیجے کتابیں آئی ہوئے بہت سمجھایا بہت سمجھایا لیکن یہ ایک دن نہیں ذرا کہ کبھی اکیلا ہو کر خدا کے سامنے رو لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھ سے گناہ ہو گئے پھر خدا دوزخ پر کنارے پر کھڑا کر کے کہے گا دیکھ یہ ہے نا آگ کسی سے کچھ کہا جائے گا کسی سے کہا جائے گا کیا یہ آگ نہیں کسی سے کہا جائے گا کیا یہ جادو ہے کسی سے کہا جائے گا کیا مجھے نظر نہیں آتا وہاں تو بالکل حقیقت ہوگی اللہ اکبر بلکہ میرے بھائیوں وہ تو دور کی بات ہے جب انسان کو موت آتی ہے جب فرشتہ سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے جان نکالتا ہے تو وقت کہتا ہے ان شفنا ان کا غبا ان کا بسر اکل یوم دیکھ آج تیری آنکھوں کے آگے سے ہم پردہ ہٹاتے ہیں دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے اپنے تیسرے مرد پر بیٹھا ہوا تو دو جو کھلے فکشفنا شفنا کا رپا کا آج ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے تیری آنکھوں پر سے یوم حدید آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے دیکھ میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو یہ رمضان شریف بھی اسی لیے آیا ہے کہ آپ کو توجہ دلائی جائے آپ کو جگایا جائے آپ کو ہوشیار کیا جائے خبردار کیا جائے آپ غفلت سے غفلت کی نیند سے چونکیں اٹھیں اور اپنی نگاہ ڈالیں پچھلی زندگی پر کہ ہائے میں تیس سال کا ہو گیا ہائے میں پینتیس سال کا ہو گیا میں نے آج تک کیا کیا اگر موت مجھے ابھی اچک لے دبوچ لے اگر موت مجھے ابھی پکڑ لے تابو کر لے تو میں کیا کہوں گا جا کر کے میں نے کیا کیا تو میرے بھائیوں اس سب کو خوب پڑھ لو اللہ جی نام ولم بے ایمان بے ظلم جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا اسلام میں داخل ہو گئے اب ظلم سے بچتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں گناہ کو کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے یہ بھی گناہ ہے شرک کرنا یہ بھی ظلم ہے یہ بھی گناہ ہے دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کہتے ہیں کہ آپ کے کرنے کا وہ کام نہیں تھا آپ نے کر رہا یہ ظلم ہے کہ آپ اس کے کرنے کے مجاز نہیں تھے آپ کو اختیار نہیں تھا آپ کو حق نہیں تھا آپ نے کر ڈالا وہ کام یہ ظلم ہے اور تعریف کرتے ہوئے مدو شاید ہی غیر محلے ہی کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے اب شیشے کا گلاس ہے اس کو کہاں رکھنا چاہیے اور چکی ہو آپ نے کوئی تھوڑا بہت شیر ویٹ بنایا ہوا ہو اس کے آگے کر کے نہیں پیچھے ہٹا راستے میں رکھ دینا اس کو جہاں بچے آئیں جائیں بچے کھیلیں یہ ظلم ہے آپ نے اس کو غلط جگہ رکھا ہے اور غلط جگہ رکھنا کسی چیز کو یہ ظلم ہے جب یہ آئے پتری صحابہ بہت ڈر گئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ امن اسے ہی ملے گا جو مسلمان ہو کر ظلم نہیں کرتا اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتا امن اسے ہوگا یا رسول اللہ ہم کو مارے گئے ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا اس ظلم سے مراد ہے تقسم خدا کا مقابلہ کرنا چنانچہ شرک سب سے پہلے آتا ہے بشری تقاضے سے انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ انسانی خطا ہے اللہ بڑا مہربان ہے دیکھو اللہ بڑا مہربان ہے اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ اگر انسانی کمزوری کے تحت وہ کام ہوا ہے تو اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی اور اگر انسان انسان ہو کر بے فکر ہو کر ڈر کر عادت بنا کر گناہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں زو انتظام ان اللہ عزیز ہوں زو میں بدلہ لینے والا ہوں چھوڑتا میں کبھی نہیں دیکھو اللہ کی پہچان ان اللہ عزیز ہوں میں بہت تگڑا ہوں بہت دادا ہوں بہت طاقتور ہوں بڑا بھاری ہوں ظلم کے پاس انتقام لینے والا ہوں چھوڑنے والا نہیں انا منل مجرے میرا منتقل ہوں دیکھو لفظ بڑے ساتھ سے ہیں انا منل مجرے میرا ہم مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں چھوڑنے والے نہیں اور مجرم کون ہوتا ہے جو ڈرے جس کی عادت گناہ بن جائے جو بے فکرا ہو جائے اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا اللہ اس کے لیے بالکل غفور نہیں اللہ غفور رحیم کس کے لیے ہے جو اس سے ڈرتا ہے میرے بھائیوں سن سن لو اللہ غفور رحیم کس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر بلا ہو جاتا ہے اللہ غفور رحیم اور جو بے فکرا ہے بے پرواہ ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہے اللہ اس کے لیے بالکل غفور رحیم نہیں ہے اللہ اس کے لیے کون ہے منتقم بدلا لینے والا کبھی چھوڑنے والا نہیں یہ شیطانی دھوکا ہے اللہ غفور رحیم ہے جی اللہ غفور رحیم یہ شبانی دھوکہ ہے اور غلط مطلب جو ہے یہ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان دریر ہوتا ہے اور پھر بے فکر ہو کر گناہ ہوتا ہے دیکھو خدا بندے سے جو بندہ بن کر رہے خدا اپنے بندے سے جو بندہ بن کر رہے اپنی اصلیت میں رہے اپنی حقیقت میں رہے بہت پیار اور محبت کرتا ہے قیامت کے دن خدا اپنے بندے سے پوچھے گا جو اس کا بندہ ہے دیکھو نا جی، آپ کسی میں تو بھی اس کا آدمی ہوں بندے کے میں نے کیا ہے میں اس کا بندہ ہوں میں تو جی اس کا ہوں اب پھر جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا ہوں اس کی حالت تو پھر بہت اچھی ہوتی ہے مثلا پارٹی بنی ہوئی ہیں الیکشنوں کا زمانہ ہے کوئی کہتا ہے جی میں تو تسلیم نواز گردی جی کا ہوں میں میں تو جی اس کا ہوں اپنا فاروق اعظم کا ہوں میں میں تو جی فلاں کا ہوں میں میں فلاں کا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں تو اس کا کام کروں گا دوسرے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ ہے اب اس کے بعد اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے گی تو خدا یہ کہہ کر چھوڑ دے گا چھوڑو یہ جی، میرا بندہ ہے کوئی بات نہیں اور حدیث میں آتا ہے خدا بندے کو اپنے قریب بلائے گا جیسے آدمی کسی کو بغل میں بٹھاتا ہے اپنے قریب کرتا ہے آج سے اس کے کان میں بات کرتا ہے اور پوچھے گا خدا یہ گناہ کیا تھا وہ کہے گا یا اللہ ہاں مجھ سے ہو گیا میں نے یہ گناہ کیا تھا خدا کہے گا جا تجھے پار اس کے دل میں اپنے حساب کا برادر ہوگا خدا اسے بلائے گا لیکن اس سے بات یہ کرے گا گنا کیا تھا وہ کہے گا یا اللہ ہاں مجھ سے ہو گیا تھا خدا کہے گا جا تجھے معاف کی وہ تھوڑی دور جائے گا تو ہنسے گا خوش ہو کر ہنسے گا خدا اس کو بلائے گا کہ بات تو نہیں آ قریب بلا کر کہے گا تو کیوں ہنستا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں تو کچھ بہت کرتا تھا مجھے تو بڑا ڈر تھا مجھے اپنی زندگی یاد تھی اگرچہ مجھے تیری رحمت کی امید تھی لیکن میرے دل میں خدشہ بہت تھا خدا کہتا ہے میں اپنے دوستوں سے حساب نہیں کرتا کیا تجھے معاف کر تو میرا بندہ ہے اور میرے بھائیوں جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ خدا کا بندہ نہیں وہ شیطان کا بندہ ہے اور قرآن کہتا ہے لا تعبد تو شیطان کے بندے نہ بنو ان شیطان عدو مبین شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے وہ تمہیں مس لیڈ کرتا ہے غلط راہ پر لے جاتا ہے تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے تمہیں بے فکر کرتا ہے دیکھو آج کل آپ کو پتا ہی ہے جو ہماری حکومت کا حال ہے جو ہمارا نظام چلتا ہے اب شیطان کیا کہتا ہے جرم کر دے کوئی بات نہیں فلاں ایم پی اے ملنے والا ہے فلاں ایم ایل اے ملنے والا ہے فلاں فائدار اپنا رشتے دار ہے فلاں افسر اپنا رشتے دار ہے کوئی ڈال کی بات نہیں امتحان کی تیاری کیا کرنی ہے جو ایگزامینر آئیں گے جو انویجیلیٹر آئیں گے جو سبنٹ آئے گا پہلے مل لیں گے اس سے آج تک پیسہ چلتا ہے پیسہ کھلا دو وہیں نقل کرو بے فکر ہو کر نقل کرو کوئی بات ہی نہیں ہاں جی کاپیاں بدل لیتے ہیں آپ کیا ڈلتے ہیں کاپیاں بدل لیتے ہیں آپ پرواہ نہ غلط سہارے جب بہت ہوتے ہیں تو آدمی پھر بالکل پرواہ نہیں کرتا کوئی امتحان کی تیاری نہیں کوئی جرم سے گنا سے پرہیز نہیں کبھی جی، سب چلتا ہے یہ دنیا دار آدمی بالکل اسی قسم کا ہوتا ہے شیطان اس کو لارے دیتا ہے شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے جوان ہے جوانی میں سب کچھ ہی ہو جاتا ہے بس پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کراتا رہتا ہے کراتا رہتا ہے دور ہوتا رہتا ہے آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے اخیر خدا پردہ ڈال دیتا اور سب اللہ نے پرانے مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا ابا اس چھوٹے بچے سے یوسف سے بہت پیار کرتا ہے دیکھو شیطان دھوکے کیا دیتا ہے کمائی ہم کریں جب چارپائی بچھانی ہو کوئی وزن اٹھانا ہو کوئی چیز لانی ہو کوئی چیز لے جانی ہو کوئی بھاری کام کرنا ہو تو ہمیں بلاتا ہے جاؤ یہ سودا لے کر آؤ جاؤ یہ کام کر کے آؤ اور جب گودی میں بٹھانا ہو پیار کرنا ہو چومنا ہو تو یوسف کیا رہتا ہے حالانکہ اس کو چاہیے کہ پیار ہم سے کرے آپ کو ہم کرتے ہیں یہ چھوٹا بچہ کیا ہے ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتا اس سے پیار کرتا ہے تو اب کیا سوچی اسے ختم کر دو باپ کی راہ سے اس کو ہٹا دو ممبا دے ہی پون سارے ہی بعد میں ایک ہو جانا اس کو صاف کرنا جان چھوٹے دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ بات نبیوں کی اولاد یعقوب اسلام کے بیٹے جن کے بارے میں آپ رائے یہ ہے کہ وہ بعد میں نبی بنے شیطان ان کو کیا پتی پڑھا رہا ہے کہ بتکولو ہی پومن سارے اس کے بعد نیک ہو جانا فی الحال اپنا کام کر سکتے اور یہی دھوکہ انسان کو برباد کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے کوئی ضروری ہے اپنے بس کی بات ہے دل اپنے میں ہے اگر دل دور ہوتا چلا گیا اللہ کو سیٹ نہ دے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے یہ خیال کر کے کہ میں توبہ کر لوں گا میں توبہ کی تو ہی نہیں دیتا میں دروازے بند کر دیتا ہوں ادھر ہی نہیں کرنے دیتا ہوں اس حوصلے پر گنا کر لینا کہ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے اب دیکھو نا بعض جوانی میں داڑھی نہیں رکھتے کہ جی داڑھی بوڑھے ہو کر رکھ لیں گے اب کوئی پوچھے کہ پاگل تجھے یقین ہے کہ تجھ پر بڑھاپا آئے گا اگر اسی حالت میں تجھے موت آ جائے پھر پھر تو نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا داڑھی منڈے کو شرم آتی ہے داڑھی والوں میں جا کر بیٹھنے سے جو داڑھی مناتا ہوا مر گیا اس میں یہ حوصلہ بالکل نہیں ہوگا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس صدیق حضرت عمر حضرت عثمان یہ مجلس بیٹھی ہو وہاں بے دھڑک چلا جائے کہ جی میں بھی آپ میں تھی جرت نہیں ہوگی جیسا کہ داڑھی والوں کو داڑھی منڈوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ چھوڑو مجھے کیوں لے جاتے ہو خام خاص مجھے وہ حقیر جانیں گے یہ ڈاری میجر ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے وہ ماڈرن لوگ ہیں اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں مجھے ہوئے میں آتی میرے بھائی کو سوسائٹی الگ الگ ہو جاتا لیکن شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے بڑھاپا آ جائے گا بالکل بوڑھا ہو جائے گا پھر ڈاری رکھ لینا جوانی میں ابھی ڈاری کیا تو پتا نہیں تھی کتنے شکار کرنے ہیں یہ سب شیطانی دھوکا اور میرے بھائیوں جس کے دل میں یہ بات ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں دلیری سے کبھی گناہ نہ کروں پتہ نہیں خدا کب پکڑ کبھی آپ نے اس پر غور کیا اپنی تو چھوڑے کہ چلو آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو ان پڑھ ہیں جاہل ہیں ہمیں کو پتہ نہیں ہے کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ مولوی کو کیوں سمجھنے آتی بات اب دیکھیے بری چوک میں کیا عالم کوئی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چلو آپ میں سے شاید بات بریار کی ہوں آپ اپنے ذہن سے یہ بتائیں کہ دنیا میں گمراہ فرتا کون ہے مرزائیوں کو فرض کر لیں جس کے بارے میں کوئی کرار نہیں کرتا بریلوی کو فرض کر لیں شیعہ کو فرض کر لیں کسی اور کو فرض کر لیں پھر پوچھیں کیا ان میں کوئی عالم نہیں ہے دیکھیے سمجھنے کی بات ہے یہ آپ فرض کر رہے ہیں کہ مرزائی بالکل گئے بالکل گمراہ اب سوچیے دیارہ داری سے کیا مرزائیوں میں کوئی اسکالر مرزائیوں میں کوئی اچھا عالم کوئی نہیں کون کہہ سکتا ہے کہ مرزائیوں میں عالم نہیں قرآن مجید کا ترجمہ جتنا دنیا کی مختلف زبانوں میں مرزائیوں نے کیا ہے کسی نے بھی اتنا نہیں کیا بڑے بڑے اسکالر ہر فن میں ہر فن میں بہت بڑے بڑے عالم موجود سوچئے کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ مرزا کافر ہو سکتا ہے تجھے نظر آ گیا تو ان پڑھ تو جاہل تجھے نظر آتا ہے کہ مرزا نبی نہیں ہو سکتا لیکن اس عالم کو نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے مرزا کو نبی تھا یہ کیا بات بریلوی عالم کیا بریلوی کوئی عالم نہیں ہے بہت بڑے بڑے عالم ہیں احمد رضا تھا خوب غزب کا عالم تھا کیا عربی اور کیا اردو اور کیا فارسی اس کے سامنے یہ سب علم دورے پھرتے تھے لیکن دیکھ لو کے عالم تھا اس قدر شرک اس قدر شرک اس قدر شرک کے انسان کو تبر بھی نہیں کر سکتے اسے نظر نہیں آتا تھا دیوبندی عالم کتنے بڑے بڑے ہیں مولانا شبری تھانوی فلاں مولانا حسین احمد مدنی ایک سینکڑوں ہزاروں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں لیکن دیکھ لو کیا ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ حنفیت کی راہ غلط رہا میرے بھائیوں یہ کیا بات ہے اللہ قرآن میں اس حقیقت کو کھولتا ہے اللہ قرآن میں اس حقیقت کو کھولتا ہے کیا کہتا ہے پلے وہ دتا ہوں وہ اب ہوں کمالم یو گ بہی ہی ابلا جب کوئی عالم اس کے سامنے میری بات آ جاتی ہے قرآن کی آیت اس کے سامنے آ جاتی ہے حدیث اس کے سامنے آ جاتی ہے جب وہ اس کو پہلی دفعہ ٹھکرا دیتا ہے ہم اس کے دل کو اور اس کی آنکھوں کو پھیل ہی دیتے ہیں کہ جب میری سننے آئے گا ہی کبھی بھی پڑھتا رہے پڑھاتا رہے یہ کرتا رہے تیرے درس میں سے فارغ ہو ہو کر بڑے بڑے علامہ نکلتے رہے لیکن تو کبھی ہدایت والا نہیں ہوگا جا کر تجھے دکھا دیتا یہ قرآن کا شرف ہو ادی اللہ دی نہ کہ تک بر ارد بغیر الحق تشرے کو اللہ موسا نے صاحب کو بتاتا ہے اے موسا سن لے جس کے پاس میری بات پہنچ جائے ہدایت والا دے یہ قرآن کہوایا فرمایا اشرف کو یہ اللہ دینا یہ تکبر ہوں پھر عرض بغیر الحق تصرف ہو اللہ موسا نے صاحب کو بتاتا ہے اے موسا سن لے جس کے پاس میری بات پہنچ جائے میرا حکم جس عالم کے پاس پہنچ جائے اور پھر وہ اس کو نہ مانے کسی ضد میں کسی حماقت میں نہ مانے تو پھر میں کیا کرتا ہوں وہیں یار کل آئے اللہ یو میرو بہار اب وہ جو دے دیکھ رہے میں اس کو کبھی ایمان لانے دوں گئی وہیں یارو سبھی رشتے لاگت کا ہو سبھی اس کے سامنے صحیح راستہ آئے گا اس کو کبھی اختیار نہیں کرے گا و سبیر رہیے کہ تخذو ہو سبیرا اس کے سامنے گمراہی کا راستہ آئے گا پھر اس کو اختیار کر اور قرآن کہتا ہے ان اللہ یقول بین ہی لوگوں اس حقیقت سے ڈر جاؤ کہ تیرے اور تیرے دل کے درمیان میں ہوں دیکھو یہ قرآن ہے کہ تینوں آیتیں میں نے آپ کو قرآن کی پڑھ کر سنائی معلوم لوگو جان لو غافل نہ رہنا کیا اللہ یقول اللہ اور بن جاتا ہے اللہ حائر ہو جاتا ہے بین المر اے بتل میں ہی آدمی اور اس کے دل کے درمیان اب لوگ ملتے ہیں کہ جی والد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ برا کام ہے یہ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے نماز کو دل ہی نہیں چاہتا میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے لیکن دل ہی نہیں چاہتا کہ میں چھوڑ اور قرآن میں یہ بات اللہ نے پہلے واضح کر دی ہے کہ لوگوں کبھی دلیر ہو کر بے فکر ہو کر گناہ نہ کرنا میں راستے میں آ کر کھڑ جاتا ہوں رکاوٹ بن جاتا ہوں میں تمہیں آنے نہیں دیتا کہ جا آپ ہو چلا اب آپ اندازہ کر لیں دیکھ لو سگریٹ یا جو سگریٹ پیتا ہے کیا وہ مانتا نہیں کیا وہ جانتا نہیں کہ اس سے پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے اس سے بلڈ پریشر ہوتا ہے بلڈ پریشر کے مریض کو سب سے پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ چھوڑ اللہ کا رسول کہے کہ حرام کبھی نہیں مانتا ڈاکٹر کہہ دے کہ تیری بیماری ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی فور مان جاتا ہے جی تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں سگریٹ چھوڑ دیتا ہے اللہ روزے رکھواتا ہے کیا چھوڑ لے یہ روزے رکھواتا ہے اللہ کیوں تاکہ سگریٹ چھوڑنے والا سگریٹ چھوڑ دے دیکھو کب سے پابندی صبح سے لے کر شام تک خدا اس کو روکتا ہے اور پھر تیس دن یہ پریکٹس کرواتا ہے اگر چھوڑ دے وہ خدا کی مانتا ہی نہیں بس روزے گئے سب چھٹیجیے اپنا وہی چال چل رہا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ خدا نے یہ مجھ سے پریکٹس کیوں کروائی تھی تاکہ میں یہ گندی آپ مجھ سے چھوٹ جائے یہ بیماری یہ پریتی میرے بھائیوں تمباکو حرام ہے حرام یہ جو مولوی مکرو مکرو کہتے ہیں یہ جہالت کی بات ہے مکرو مکرو کچھ نہیں دو ہی چیزیں ہیں یا حلال یا حرام تمباکو حرام ہے اس میں بدبو ہے اور اس میں نشہ ہے اور پھر جاہل کہتے ہیں کہ نشہ تو چائے میں بھی ہے نشہ تو روٹی میں بھی ہے یہ کلو کون ہے جن کو احمد ہے جنہیں پتا نہیں کہ نشہ چیز کیا ہوتی نشہ وہ چیز ہے کہ اس سے دماغ مختل ہو جاتا ہے دماغ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا اس کی ہوش ٹکانے نہیں رہتی چائے سے آدمی میں کچھ تھوڑا سا جسم میں گرمی آ جاتی ہے روٹی سے تھوڑا سا بھاری پن محسوس کرتا ہے لیکن دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور تمباکو کسی نئے آدمی کو آج ابا جی بتایا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ مولانا جب بار صاحب غزل بھی ہمارے استاد جو تھے اسی پر بحث ہو گئی ایک آدمی کو بلایا جو کہ تمباکو سگریٹ بھکا نہیں پیتا تھا اس کو پلایا گیا بے ہوش پہلے یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں اوپر چڑھ رہا ہوں نیچے گر رہا ہوں ادھر ادھر کی مار رہا ہے ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے یہ پیزا پینے والے یہ کھانے والے انسان کے دماغ پر ڈائریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے دماغی تواز ہاں جب لگ جائے پیتا رہے ایسے تو جو زہر زیریاں لگے ہوئے کھاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا کسی پر تجربہ کرنا ہو تو اس پر کر کے دیکھو جس نے کبھی نہ پیا ہو پھر دیکھو اس کا حال کیا ہوتا لیکن ہم کبھی نہیں چھوڑتے کہ یہ حرام ہے گناہ بے لذت ہے اور تمدی سوا کرنا یہی گل ہے پیسے کو جلا کر راج کر دینا یہ سگریٹ بات بخت بالکل اتنا سگریٹ پیئیں گے اتنا سگریٹ پیئیں گے کیا کریں گے پیسے کو جلا جلا کر راج کرتے جا رہے ہیں اپنی صحت پر کر رہے ہیں اور خدا کو ناراض کر رہے ہیں دوزت کا سامان کر رہے ہیں اپنی صحت برباد کر رہے ہیں اور ہیں ترقی یافتہ دھواں چھو رہا ہے اور باقی کا فیشن ہو رہا ہے میرے بھائیوں سیدھے ہو جاؤ مسلمان میں اکروک کرنی ہوتی مسلمان تو بالکل ایسے دیکھو قابو کرنے کی چیزیں کیا ہیں آپ نے کبھی اندازہ کیا دیکھو گدا گدے کو قابو کرنا ہو تو لگام دیتے ہیں گھوڑے کو قابو کرنا ہو تو لگام دیتے ہیں اگر تم کہو ویسے جیسے گائے اور بھینس کو رسی گلے میں ڈال کر لے جائے تو گھوڑا کبھی قابو نہیں آئے گا جدھر چاہے گا آپ کو کھینچ میں جائے گا اس کو لگام ڈالتے ہیں اور پھر یوں کھینچ کر رکھتے ہیں وہ قابو رکھتا ہے اون کو نکھ ڈالتے ہیں نکیل یہ نازک سی جگہ ہوتی ہے وہاں نکیل ڈالتے ہیں ورنہ اون اونٹ کتنا طاقت والا جانور ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کو پکڑ کر لے جاتا ہے نکیل ڈال کر نکیل اس کو قابو کرتی یہ بھینسا یہ بیل خان ان کو نف ڈالتے بس وہاں سے پکڑ لو جہاں مرضی چکا دو یہ اس کے قابو کرنے کا طریقہ ہے اس آدمی کو قابو کرنے کا کیا طریقہ ہے خدا کا ڈر یہ خدا کا ڈر اس مرد کے لیے اس انسان کے لیے نقص ہے نکیل ہے لگام ہے یہ اس کا کنٹرول اور جو خدا کا ڈر نہیں اپنے اندر پیدا کرتا وہ شکر بے مہار ہے اس کی رسی کھل گئی ہے اس کی نکیل نکل گئی ہے اس کی لگام ختم ہو گئی ہے اب وہ جدھر مرضی جائے جس کو مرضی کاٹے جس کو مرضی کھائے جو مرضی حفاظت کرے جو مرضی جہالت کرے وہ کھلی چھٹی اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھو کہ خدا کی جو ایک نت ہے جو نکیل ہے اللہ نے میرے لیے رکھی ہے وہ میرا اللہ کا ڈر خدا کا ڈر جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں اس کے لیے کوئی قرآن نہیں اس کے لیے کوئی نماز نہیں اس کے لیے کوئی روزہ نہیں کچھ نہیں سب کا خدا ہمیشہ اس کے ہاتھ سے خطا دیتا ہے اب دیکھ لو خدا سب دیتے ہیں نا ایکسیڈنٹ ہو گیا گئے جان بچ گئی سب سب کا جلدی کرو سب کا سب کا دیتا ہے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ خدا مجھ سے لے لے گا دیکھو نا دنیا میں آپ کسی کو چیز دینے جائیں رشوت دینی ہو بھائی وہ نہیں لیتا وہ نہیں لیتا زیادہ کوئی فائدہ نہیں جانے کا وہ لیتا ہی نہیں صدقہ دینے والا صدقہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن بس بس یہ کبھی نہیں سوچتا کہ وہ مجھ سے صدقہ لے لے دے گا اور اسی طرح سے ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں بالکل پیسہ ضائع کرتے ہیں صدقہ دینے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ صدقہ مجھ سے خدا لے لے گا اب رشوت کھانے والا کلرک پٹواری دار بکرا وہ کرے گا کہ جس کا اخباروں میں فوٹو آ جائے بڑا قیمتی بکرا کرے گا اگر وہ بد وقت اتنا سوچ لے کہ خدا میری قربانی لے لے گا بچ جائے بچہ اس دنیا کا نقصان تو نہ کرے میرے بھائیوں جو آدمی صحیح مسلمان نہیں ہوتا اس کی عقل بھی کام نہیں کرتا وہ بیوقوف ہو جاتا ہے ہمیشہ صحیح سوچ صحیح مسلمان میں ہوتی صحیح سوچ ہمیشہ صحیح مسلمان میں ہوتی ہم یہ دیکھ لو ہمارے ملک کے لیڈر بڑے سے بڑے سے لے کر کوئی جماعت اسلامی کا ہو چھوٹے سے چھوٹے گھٹیا سے گھٹیا جماعت کے لیڈر کو دیکھ لو پڑھے لکھے سارے لیکن احمد دیو کو کوئی پتا نہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے بالکل تم ہلا شفا خصرت منہا اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ اے نبی تو لوگوں کو بتا دے کہ میں ایسے موقع پر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے بالکل قریب کل تم اس میں گر جاؤ بخود تمہارا آنا شفا فن پہ تم منہا اللہ نے مجھے بھیج کر تمہیں بچا لیا ہمارا پاکستان بالکل ہلاکت اور خاتمے کے عین کنارے پر پہنچا ہوا ہے ایک دل دل کنارے پر ہے اور گیا کسی لیکن دیکھ لو ہے کسی لیڈر کو سوچتی جی۔ ملک کو بچائیں نہیں بالکل نہیں سوئی پیپل پارٹی کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں ہم جو مرضی کریں اور ملک کو دھکیل رہے ہیں ہلاکت کی طرف اور دوسرے جمہوریے وہ جنہوں نے باقاعدہ الیکشن کروائے وہ چیز ضرور رہے ہیں کہ آئے یہ کیا ہو گیا لیکن چاہتے وہ یہی ہے کہ چلے جمہوریت یہ سب ملک کو تباہ کرنے والے اور برباد کرنے والے لوگ میرے بھائیوں جب انسان اسلام کی راہ سے ہٹ جاتا ہے میری اس بات کو کبھی نہ بھولنا اگر یہ بات آپ کو لڑ کے کھٹ کے دل میں صاف طور پر ذہن نشین نہ ہو تو آپ غصے میں نہ آئے تھوڑی دیر کی بات ہے جو ہی آپ مریں گے میرا اور آپ کا فیصلہ اللہ کے پاس جا کر ہو جائے میں یہ آپ کو بالکل حقیقت بتاتا ہوں کہ جب ایک مسلمان کا اسلام صحیح نہیں رہتا اس کی عقل صحیح کام بالکل نہیں کرتا وہ احمد ہو جاتا ہے وہ بےقوف ہو جاتا ہے وہ خرچ بار ہو جاتا ہے اس کو صحیح کبھی سوچتی نہیں یہ انعام اللہ صرف مومن کو دیتا ہے جس کی سمجھ صحیح ہوتی ہے اور صحیح سمجھ کس کی ہوتی ہے جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے اور ایمان صحیح کس کا ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے جس نے اپنا ایمان بنا لیا اپنا تیر پکڑ لیا اس کا دماغ کبھی صحیح نہیں ہاں وہ کوئی بھی مولوی کیوں نہ ہو وہ پھٹک گیا وہ گمراہ ہو دیکھیے کیا کھلی کھلی باتیں میں آپ چیلنج کر رہا ہوں کوئی جن باتوں کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کوئی بات غلط ہے اسلام اسلام ہر چیز کی گارنٹی دیتا ہے کیا بندے آپ اس راستے پر چڑھ جا تیرے لیے نہ دنیا میں کوئی خطرہ ہے نہ آخر کوئی خطرہ ہے اگر تو نے اس راستے کو چھوڑ دیا دنیا میں بھی تجھے شیطان لوٹ لے گا آخر بھی تیری برباد ہو جائے چنانچہ پاکستان کا یہی حال ہے پاکستان کے مسلمانوں تمہاری دنیا بھی گئی تمہارا دین بھی گئی دیکھو نا اللہ غیب کا پردہ ہٹاتا نہیں ایمان بالغیب جو ہے اللہ اس پردے کو باقی رکھتا ہے ورنہ اگر تمہیں اللہ دکھا دے کہ فلاں لیڈر کا کیا حشر ہوا فلاں لیڈر کا کیا حشر ہوا فلاں مولوی کا کیا حشر ہوا تو پھر کوئی بریل بھی رہے پھر کوئی شیعہ رہے لیکن اللہ پردہ ڈالے رکھتا ہے کیونکہ ابھی اللہ نے امتحان لینا ہے دیکھو اگر خدا یہ دکھا دے کہ برین بھی مرتا ہے تو دیکھ لو دوستی فرشتے آتے ہیں جو بندی مرتا ہے تو جنتی فرشتے آتے ہیں تو کوئی جو بندی رہے گا برین بھی رہے گا کوئی نہیں رہے گا ایمان ہی ختم ہو گیا امتحان ہی ختم ہو گیا اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا اللہ اس دنیا کو ایسے چلاتا ہے ایسے چلاتا ہے کہ جس نے کام لینا ہے عقل سے لے سمجھ سے لے میری کتاب قرآن سے لے میرے نبی سے پوچھے یہ معیار ہے یہ نہیں کہ اللہ آپ کے سامنے اس کو تجربہ کروا اگر یہ بات ہو جائے تو پھر کافر بھی کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی تجربہ کرواتا ہم بھی یہ کام کر لیں اس لیے اللہ پردہ نہیں ہٹاتا مر گیا مر گیا اب میں نے ایک شیعہ کو دیکھا وہ تعریفیں کرے کہ یہ میرا باپ مرا کلمہ اس کی زبان پر آئمہ طاہرین تاہرین کے نام اس کی زبان پر باقاعدہ وہ یہ ورد کر رہا تھا کہ ان کی جان سے انتری سے نکل گئی اور پھر کیسے دیکھ تھے اللہ کیسے تھے خوش احمد اب شیعہ ہو نیک ہو ارے شیعہ تو اگر فرشتہ بھی بن کر رہے تو کوئی کی بات ہی نہیں اور یہ ایمان کا سوتا ہے ایمان کی بات میرے بھائیوں اس کو آپ تعلی نہ سمجھیں جب تک آپ کے دل میں یہ بات قطعیت کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ سب کیا ہے آپ کا ایمان کبھی صحیح کچھ عقیدے نے اس ڈانا ڈول عقیدے نے پتا نہیں نہیں نہیں کون صحیح ہے نہیں کون سچا ہے جو یہ کہتا مر گیا کہ پتا نہیں کون سچا ہے وہ کبھی